الباب الثامن والأربعون وثلاثمئة باب النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها قبر کو پختہ کرنے اور اس پر عمارت یعنی قبہ وغیرہ بنانے کی ممانعت کا بیان عن جابر رضی اللہ عنہ قال نهى رسول الله الله صلى عليه عليه وسلم أن يجصص القبر وأن وأن يقعد يبنى عليه رواه مسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قبر کو پختہ کیا جائے اس پر بیٹھا جائے اور اس پر کوئی عمارت بنائی جائے مسلم